بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ بلا شبہ بہت ہی زیادہ برکت والا کام ہے اس پہ بہت ثواب ہے اور اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نصرت کا وعدہ ہے دیکھیے یہ بات صرف اتنی نہیں ہے اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آپ رسول کا ریوائو کر رہے ہیں دوبارہ زندہ کر رہے ہیں کیسی علی کی بات ہے جب آپ دعوت اللہ کے کام میں اپنے کو لگاتے ہیں سچے دل سے اور سچی اسپرٹ کے ساتھ تو آپ گویا رسول اللہ کے کام کو زندہ کر رہے ہیں اس کو ریوائو کر رہے ہیں مزید یہ کہ صحابہ کی نے جو دعا کی تھی اس کے قبولیت کے طور پر مزید اضافے کے ساتھ مثلا دیکھیے رسول کے زمانے میں بازار لگتے تھے جن کو سوق کہا جاتا تھا سوق جمع اس کی اسواق تو اس میں لوگ اکٹھا ہوتے تھے وہ اپنے اپنے مقصد کے تحت اپنے جہلی کلچر کے تحت لیکن وہاں رسول اللہ جاتے تھے اور اپنی بات کہتے تھے قرآن سناتے تھے اللہ کا پیغام دیتے تھے اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس طریقے سے کہ مخالفین نے کہا ماں لحاظ رسول یا تام و امشیف الاسواق ایک ایسا رسول ہے جو اسواق میں چلتا ہے تو دیکھیے انہوں نے آپ کے اسواق میں جانے کے صرف ظاہر کو دیکھا اس کے اسپرٹ کو نہیں دیکھا رسول اللہ وہاں جاتے تھے ظاہر کے اعتبار سے نہیں جیسا کہ دوسرے لوگ آتے تھے وہاں آپ جاتے تھے اسپرٹ کے اعتبار سے یعنی اس کو آپ ایک موقع سمجھتے تھے ایک اپرچونیٹی کہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں ان کو بطور آڈینس آپ استعمال کرتے تھے وہاں جا کر آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے ابھی زمانے میں دیکھیے یہ موقع پہلے کے مقابلے میں ہزار گنا اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے اب دیکھیے لائبریریاں ہیں یونیورسٹی ہیں کالج ہے سیمینار ہیں جلسے ہیں جگہ جگہ اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں ان میں آپ جا کر کے وہی کام کر رہے ہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا اسی کے ساتھ آج کے جو دنیا میں طرح طرح گیدرنگ ہوتی ہے مثلا ایگزیبیشن لگتی ہے وہ کبھی انڈسٹری کی ہوتی ہے کبھی کسی اور چیز کی اور ساتھ ساتھ بک فیئر بھی ہوتا ہے کتابوں کا میلا کا جو کہتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ آپ کے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ کتابوں کے جس کو میلہ کہتے ہیں لوگ یا بک فیئر کہتے ہیں اس میں اپنا اسٹال لگائیں اس میں آپ اسٹال لگا کر وہاں پر اس سنت کو زندہ کریں کہ آپ اسواق میں جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کی بات لوگوں کو سنا دیتے تھے جس طرح سے آپ کا جو دعوتی کام ہے اس میں ایک نئی اسپرٹ پیدا ہو جائے گی ایک نئی اسپرٹ پیدا ہو جائے گی کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے کیا میں اللہ کے رسول کی سنت کو ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں زندہ کر رہا ہوں تو کتنا آپ کا شوق بڑھے گا کتنا حوصلہ بڑھے گا کتنا آپ کے اندر اسپرٹ آئے گی اس کو آپ سوچ سکتے ہیں تو یہ جو کام ہے دعوت کا اس کا کوئی ایک ہی فارم نہیں ہے اس کے بہت فارم ہیں اس میں سے ایک ہے اسٹال لگانا اسٹال تو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں وہاں آپ اسٹال لگا سکتے ہیں مسلم جمعہ کے دن مسجد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں چرچ میں اکٹھا ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے عنوان سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہر دن تو ہر موقع پر آپ بک اسٹال لگا سکتے ہیں اپنا جس میں آپ قرآن لوگوں کو دیں قرآن دیں اور دوسرا اسلامی لٹریچر ان کو پہنچائیں تو موجودہ زمانے میں مواقع کا انفجار ہے یعنی اپرچونیٹیز کا ایکسپلوژن ہوا ہے ان کو استعمال کیجیے استعمال کرنے کے لیے شرط کیا ہے صرف دو باتیں آپ کے اندر ہوں انسان سے خرخائی اور اللہ سے محبت بس جہاں بھی آپ جائیں تو خرخائی کے جذبے کے ساتھ جائیں کوئی دوسرا جذبہ آپ کے اندر نہ ہو خیرخائی کا جذبہ اور دوسری چیز یہ کہ آپ برابر اللہ سے دعا کرتے رہیں بس یہی دو چیزیں آپ کا سرمایہ ہیں خیرخائی اور اللہ سے دعا یہ دو چیزیں اگر آپ کے اندر رہیں گی تو آپ کا ہر اقدام کامیاب ہوگا آپ کا آپ کی ہر کوشش میں اللہ کے فرشتے ساتھ دیں گے آپ کا اور آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا دیکھیے اللہ سے دعا جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ برابر آپ کو خوراک کی طرف سے انسپریشن آتا ہے مدد آتی ہے راہ سجائی جاتی ہیں آپ کو یہ ہوتا ہے نئی نئی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور انسان سے خرخائی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کبھی نگیٹو نہیں ہوتے کچھ بھی جو لوگ آپ سے ملیں جو آپ سے پاس کرائیں وہ الٹی سیدھی بات بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر خیرخائی کے جذبے سے وہاں گئے ہیں تو آپ کبھی بھی آپ نگیٹو نہیں ہوں گے کبھی بھی آپ ریئیکشن کا انداز نہیں اختیار کریں گے دیکھیے دعوت اللہ کے کام میں بہت ضروری ہے کہ آپ کا انداز ریئیکشن کرنا ہو ہمیشہ پازیٹو ریسپانس کا ہو بہت ضروری ہے کبھی بھی آپ کے اندر نگیٹو ذہنیت پیدا نہیں ہونی چاہیے تو اس کی جڑ میں کیا بدو کے ساتھ خرخائی انسان کے ساتھ خرخائی انسان کا بلوشر ہونا یہ ہوگا تو باقی راہیں اپنے آپ خود ہی چل جائیں گے یعنی اگر آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہوگی خرخائی کی اسپرٹ تو بقیہ باتیں اپنے آپ ہی کھل کھلتی چل جائیں گی تو اپنے آپ کھلتی چل جائیں گے اور آپ کا جو کام ہے وہ سچ مچ افیکٹو کام بن جائے گا افیکٹو خرخائی سے یہ ہوتا فائدہ کہ آپ کام میں تاثیر بڑھتی ہے تاثیر بڑھتی ہے آپ کام دوسروں کے لیے زیادہ افیکٹو بن جاتا ہے زیادہ مؤثر بن جاتا ہے تو آپ دعوت کے کام خوب کیجیے لیکن دعوت کی اسپرٹ کیا اس کو بھی سمجھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب بک اسٹال لگائیں تو ظاہر کہ وہاں لوگ آئیں گے طرح طرح کے لوگ تو ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ ان کو بہت ہی کم اپنی بات بولیں زیادہ تر ان کی بات سنیں آپ زیادہ بولیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے وہ بولیں تو سنیے آپ تو بس بہت مختصر طور پر کچھ بات کرنا ضروری تو کہیے زیادہ بولنے کی ہر کی کوشش مت کیجیے ورنہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور آپ کا بک اسٹال جو ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا تو دعوت کا کام بہت اہم کام ہے بشرطے کہ اس کو سچی اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے